حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا اور اپنے ہاتھ سے ہڈی پر سے گوشت جدا کر رہا تھا بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہڈی اٹھا کر اپنے منہ سے لگاؤ یعنی نوچ کر کھاؤ بے شک اس طرح یہ زیادہ لذیذ لگتا ہے اور ہضم خوب ہوتا ہے امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں عثمان نے صفوان سے نہیں سنا اور یہ روایت مرسل ہے سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار سات سو انسی